گھر میں ایک ٹکڑا رہ گیا تھا مجھے فکر تھی اس لیے میں جلدی گیا اور ایک مطلب یہ کو ہے اور بادلوں کو پھیلاتی ہے اور بادلوں کے اندر رتوبت اور بادلوں کے اندر پانی ہوتا ہے پانی برستا ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادل کی طرف بنتے تھے اور بادل آدمی کے پاس خود جا کر کے پانی برساتا ہے ہمیں بادل کے پاس نہیں جانا پڑتا بادل اور بارش ہمارے پاس آتی ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت وہ دعوت تبلیغ کی شکل میں ہو یا وہ دعوت مدارس اور مکاتب کی شکل میں ہو یا وہ دعوت خانقاہ اور ذکر کی شکل میں ہو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے اس کا تقاضا یہ ہے جیسے بادل چلتے ہیں ہم بادل کی طرح چلنے لگیں گے اور جس لائن کی ساتھ کسی کی مناسبت ہو اسی لائن سے اصلاح کی کوشش کریں تبلیغ اور دعوت کے ساتھ مناسبت ہو اس لائن کو اختیار کیا جائے کسی جگہ ذکر کی لائن سے مناسبت ہوتی ہے ذکر اور خانقاہ کی لائن سے اصلاح اور تبلیغ کا کام کریں اور مکاتب اور مدارس تو ہے ہی ضروری اس لیے کہ مکتب مکتب میں علم سکھایا جاتا ہے اور جب تک علم نہ ہو دعوت بھی بیکار ہے عمل بھی بیکار ہے عمل تب ہوگا جب علم ہو اور دعوت اس وقت ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور شریعت کے موافق ہو تو اس وہ دعوت ہوگی ورنہ بغیر علم کے کوئی کام نہیں چلے گا تو دعوت کا کام اس کے ساتھ خانقاہ کا کام اور اس کے ساتھ ساتھ مکاتب کا سلسلہ یہ سب ہماری شریعت کے حصے ہیں ہماری دین کے حصے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی سے یہ سب سلسلے چلائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کا سلسلہ بھی چلایا اور وہ حدیث بار بار سنائی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنت کے باغوں کے پاس گزرو تو اس میں سے کھا لو اور اس میں سے چن لو اور اس میں سے چڑھو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغ کیا ہیں فرمایا ذکر کے حلقے ہیں اور فرمایا مساجد ہیں جن مساجد کو ذکر کے لیے بنایا گیا قرآن کریم کی تلاوت کے لیے بنایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور نماز کے لیے بنایا گیا نماز کے لیے بنایا گیا تو ذکر کا سلسلہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے چلتا رہتا تھا اور مسجد کے اندر صحابہ کرام بیٹھ کر تلاوت کرتے تھے صحابہ کرام بیٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ذکر کے حلقے کے پاس گزرے تو ان سے پوچھا کہ تم کیوں جمع ہوئے ہو انہوں نے کہا ہم یہاں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں حضرت معاویہ نے فرمایا اللہ کی قسم کھاؤ کہ تم ذکر کے لیے جمع ہوئے ہو انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم ہم ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں حضرت فرمایا میں نے تم سے اس لیے سوال نہیں کیا کہ مجھ کو شک ہے کہ تم ذکر کے لیے ہو جمع یا جمع نہیں ہوئے ہو دوسرے کام کے لیے ہو بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بہت قریب تھا اور فرمایا اگرچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث اور روایتیں کم نقل کی ہیں لیکن میں حضرت کے ساتھ بہت رہا ہوں یہاں تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب رہے تھے اور وحی کے لکھنے والے تھے اگرچہ میں نے احادیث کو کم نقل کیا لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہی فرمایا کہ تم کیوں جمع ہوئے ہو انہوں نے کہا ہم ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قسم کھاؤ کہ ہم ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں انہوں نے قسم کھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم دینے کا مقصد یہ ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کی وجہ سے فرشتوں کے اوپر فخر کرتے ہیں کہ دیکھو فرشتوں آپ نے تو کہا تھا ذکر کا سلسلہ نماز کا سلسلہ تلاوت کا سلسلہ اعتکاف کا سلسلہ خیر کا سلسلہ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد سے چلتا تھا اور مسجد ہی کے اندر مدرسہ تھا اصحاب صفہ جو, جو کبھی کبھی سیفوں بن جاتے تھے چار سو تک ان کی تعداد تھی وہ سب مسجد میں رہتے تھے اور مسجد میں بیٹھ کر کے گزارا کرتے تھے کھانے پینے کی ان کے پاس نہیں ہوتی حضرت ابن رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ میں نے ایک صحابی کو تعلیم دی اور کچھ سکھایا انہوں نے مجھے میں کمان کمان دے دی جس تیر کو بھیجتے ہیں اور تیر کو مارتے ہیں میں نے اس کو قبول کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے فرمایا میں نے ان کو قصہ سنایا کہ میں نے فلان کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دی اور انہوں نے مجھے دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کو یہ پسند ہو اگر آپ کو یہ بات پسند ہو کہ آپ اپنے گلے میں آگ کی توق ڈال دیں آگ کا لوہا ڈال دیں حلقہ ڈال دیں تو اس کو قبول کرو ورنہ قبول مت کرو علماء فرماتے ہیں اس پر یہ اشکال ہے اس میں یہ اعتراض ہے کہ حجی قبول کرنا تو اچھی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بر ہدایہ کو قبول فرماتے تھے یہاں تک کہ بعض مرتبہ مشرقین کے حجیے کو بھی قبول کیا جو خچر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خچر بھیجی گئی خچر مادہ بھیجی گئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دو می دیا ہدیہ کیا تھا اور وہ مسلمان نہیں ہدیہ قبول کرنے میں کیا حرج ہے یہ تو تنخواہ نہیں ہدیہ ہے تنخواہ اس کو کہتے ہیں جو مقرر کی جائے اور یہ تو مقرر کیا ہوا نہیں تھا تو ہدیہ قبول کرنے میں کیا حرج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ یہ آگ کی بنجی تعریف میں حدیث کی بہت سارے طرق ہیں سب طریقوں کو جمع کیا جائے تو حدیث حسن ہے پھر کہتے ہیں کہ اصل میں اصحاب صفہ سے حدیہ قبول کرنا صحیح نہیں تھا شروع شروع میں اصحاب صفہ اتنے غریب تھے کہ وہ اپنی شرمگاہ یعنی ناف سے لے کر گھٹنے تک پاس مشکل سے یہ کپڑا ہوتا تھا اپنے ناف سے لے کر گھٹنے تک کے حصے پر چھپاتے تھے بس اور حضرت ابو کئی کئی دن تک بھوک کی وجہ سے بے قرار ہوتے تھے تو ان سے ابتدا میں شروع میں حجیہ قبول نہیں کرنا چاہیے تھا ان کا حجیہ آگ کی طرح کا لینا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے غلط کیا کیوں قبول کیا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراخی دے دی فتوحات ہو گئی خیبر اور یا جیسے آپ نے سنا فتح مکہ اور اسی طرح دوسرے واقعات علماء نے سنائے فتوحات ہوئی فراخی ہو گئی اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے لوگ ہدایہ قبول کرتے تھے اصحاب صفہ سے اور حضرت ابو حریرہ اصحاب صفہ میں تھے اور وہ جب خیبر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے دو سا کھجوریں دے دی اور ایک سا رمد کھجور لے لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کے طور پر پیش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ہدیہ کی اودیا آپ کو اصحاب میں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے یہ غلط کام کیا کہ دو ساڑ دیا اور ایک ساڑ لے لیا آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ دو ساڑ کو درہم میں بیچتے اور اس درہم کے بدلے میں ایک کو لے کے ان کو تدبیر بتائی تو اس سے معلوم ہوا کہ بعد میں اصحاب صفحہ کی حالت اچھی ہو گئی تو وہی مدرسہ تھا الگ مدرسہ نہیں تھا اب تو مسجد کے ساتھ مدرسہ بنتا ہے مسجد کے ساتھ مدارس ہوتے ہیں یہ ذکر کا سلسلہ بھی مسجد سے چلتا تھا امامت کا سلسلہ بھی مسجد سے چلتا تھا خلیفہ بھی مسجد میں ہوتا تھا تو اس لیے مسجد اور مسجد کی خدمت اور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 اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك من كل خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك تجاوز عنا وتجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارفع الكرب عنا وارفع الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحة اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على overdrawn.